بے شک جو اپنی رب کے حضور مجرم ہے کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ میرے نہ جیے